عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کو برا بھلا کہتے ہوں تو کہو اللہ کی لانت ہو تمہارے شر پر جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چھیاسٹھ یہ حدیث ضعیف ہے